اچھا حسینہ آپ آپ یہ بتائیے مجھے ہمیشہ شوق رہا ہے یہ پوچھنے کا آپ کی اتنی ساری سیریلز دیکھنے کے بعد کہ آپ کو ہی کیسے شوق ہوا لکھنے لکھانے کا اصل میں شوق تو جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے بچپن سے لکھنے کا بڑا شوق تھا یا کچھ کام کرنے کا شوق تھا تو اس طرح کا کوئی شوق مجھے نہیں تھا میں انتہائی نکمی قسم کی انسان تھی بچپن میں اور سوائے کھیلنے کودنے کے پڑھنے تک سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اتنی دلچسپی کے کہ اسکول جانا ضروری ہے کیونکہ بھیجے جاتے ہیں یا کالج جانا ضروری ہے اس لیے کہ بھیجے جاتے ہیں اور پڑھنا اور عزت کا سوال ہوتا ہے اس لیے پاس ہونا ضروری ہے لکھنے کا جہاں تک تھا تو یہ بچپن میں یا تو ٹیچرز کے کیریکیچرز لکھے ہیں میں نے اسکول میگزین میں یا کالج میں لکھے تھے پھر باقاعدہ جو لکھنا شروع کیا وہ بھی شوق کی بنا پہ نہیں تھا بلکہ اس طرح ہوا کہ کالج میں ریڈیو پاکستان سے ایک نوٹس آیا کہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے اسٹوڈینٹس کے ڈرامے کا ڈرامہ فیسٹیول ہے تو اس میں کالج کی لڑکیوں کے نام آنا چاہیے یعنی کالج کی لڑکیاں ڈرامے بھیجے تو ہماری جو اردو کی پروفیسر تھیں مسز شان الحق حقی انہوں نے مجھے کہا کہ تم میں تھوڑی سی صلاحیت ہے اصل میں وہ بیچاری بہت پیار کرتی تھی مجھے میں کبھی وقت پہ کالج نہیں پہنچی کبھی ان کی کلاس میں نے پوری اٹینڈ نہیں کی اور ہمیشہ انہوں نے اٹینڈنس دی <laughs> یہ تو مجھے مطلب ویسے بہت پیار کرتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم لکھو تو میں نے کہا مجھے ڈراما ٹیکنیک نہیں آتی تو انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تم نے ڈرامے سنے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں تو لکھو تو میں نے لکھ کے بھیجا وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ڈرامہ چونکہ ذرا سا تھا تھا کامیڈی میں وہ کلک ہو گیا اسے آغا ناصر صاحب نے پروڈیوس کیا اور وہ بہت کامیاب رہا اس پہ انعام بھی مل گیا تو اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے باقاعدہ مجھے کہا گیا کہ آپ ڈرامے لکھیے اور اس ایج میں اگر کوئی اتنا پیمپرڈ کیا جائے کہ بھئی آپ بہت اچھا لکھتی ہیں اور آپ لکھیے تو ہمارے تو تم سوچو زمین پہ پاؤں نہیں پڑ رہے تھے اس وقت تو ہم نے باقاعدہ اسٹوڈیو نمبر نائن کے لیے ڈرامے لکھے ہیں اس سے اس کے بعد جب کراچی ٹیلی ویژن قائم ہوا تب انہوں نے باقاعدہ خود ہی یہ کہا کہ آپ ڈراما ایک ڈرامے کو انہوں نے سلیکٹ کیا ریڈیو کے اس کا نام تھا بھول بھولیا اور انہوں نے کہا اسے ٹی وی کے لیے آپ کر دیجئے اسلم صاحب نے بلوایا وہ میں نے ٹی وی کے لیے کر دیا وہ میری انٹری تھی ٹی وی پہ اچھا یہ آپ کا پہلا ڈراما تھا بھول بھلیا بھول بھلیا کو ان لوگوں نے ارجنگ ایک پروگرام آتا تھا تھا وہ سکسٹی نائن میں میں اس انہوں نے کیا تھا نام رکھا تھا نیا راستہ بس وہ جب کامیاب ہوا تو پھر اس کے بعد آج تک کچھ چین ہاں، سلسلہ جاری ہو گیا تو آپ کا تو پہلا والا انکل عرفی تھا نہیں نہیں نہیں میرا پہلا ڈرامہ شیزوری تھا اچھا، ہاں، ہاں۔ سیریل شیزوری تھا شیزوری کے بعد کرن کہانی پھر زیر زبر پیش پھر انکل عرفی مطلب پھر اس کے بعد لگاتار بس لکھتی چلی گئی تو آپ کا ان سب ڈراموں میں سب سے فیوریٹ کون سا ہے سب سے اچھا جو مجھے خود لگتا ہے وہ انکل عرفی اور انکہی کامیاب جو بہت رہے ہیں وہ انکل عرفی تنہائیاں انکہی اور پرچھائیاں جو پورٹریٹ آف اے لیڈی کا ایڈپٹیشن تھا وہ اور اس کے بعد دھوپ کنارے آہٹ وہ آپ کا واحد میرا خیال ہے جو پرچھائیاں وہ سیریس سیریل پرچھائیاں سیریس تھا اور اس کی بھی بڑے مزے کی کہانی تھی کہ انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا تھا کہ پورٹریٹ آف اے لیڈی اگر اڈیپٹ کوئی کر رہا ہے اگر حسینہ کر رہی ہیں تو یہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا یا ناصر صاحب نے وہاں سے اسلام آباد سے کہلایا تھا تو وہ میں نے کیا تھا پہلے اسے پروڈیوس کیا میرے امام صاحب نے وہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکا تھا پھر ہم نے رکوا دیا اسے پھر شیرین اور محسن صاحب نے کیا مطلب اثر نو یا اس کی نہیں ایک ہی ایپیسوڈ ہوا تھا پائلٹ بنا تھا لیکن وہ بہت کامیاب نہیں تھا مطلب پروڈکشن ویلیو اس کی بہت اچھی نہیں تھی تو اسے روک دیا گیا تھا پھر شیرین اور محسن صاحب نے کیا خاص طور پر ساحرہ اور راحت کو بلایا گیا اس کے لیے وہ لوگ یہاں آ کے رہے چھ مہینے کراچی تب وہ ہوئی تھی سیریل تو لکھنے کا تو یہ ہے کہ بغیر شوق کے بھی کافی لکھ لیا ہے تو آپ کے اندر یہ جو یہ جو سیریلز ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کسی لڑکی کے ارد گرد اسٹوری گھومتی ہے ہاں یہ ایک ذرا سا میں نے جان کے کیا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شروع سے میں نے جو افسانے یا ناولیں پڑھی اردو ادب کی اس میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو بڑا مظلوم روتا دھوتا دکھایا گیا اور لڑکیاں جو ہوتی تھیں بہت ہی ڈرپوک سی دبو سی اور ظلم سہتی ہوئی دکھائی جاتی تھی بائی نیچر میں بہت بولڈ تھی تو مجھے یہ چیز بڑی مطلب ناگوار لگتی تھی کہ اس طرح کی لڑکیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں لڑکیوں کو بول بھی دکھانا چاہیے لڑکیاں کچھ کر بھی سکتی ہیں زندگی میں آگے بھی بڑھ سکتی ہیں اس لیے شاید جب میں نے لکھنا شروع کیا تو کانشیسلی میں نے وہ لڑکی لکھی جو میرے اندر کی لڑکی تھی اور جو مطلب آسمان کے تارے بھی توڑنے کو تیار تھی اور جو سب کچھ کر سکتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایک ماحول اس طرح کا تھا کہ ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیوں میں زیادہ فرق نہیں کبھی رکھا گیا ماں باپ نے ہمارے نہیں رکھا جو فیسلٹیز لڑکوں کو حاصل تھی وہی لڑکیوں کو حاصل تھی اگر لڑکے گھر میں نوکر نہیں ہیں اگر ہم کالج سے آتے ہیں تو اپنا کھانا گرم کر کے کھائیں گے اگر لڑکے آتے ہیں تو وہ بھی اپنا کھانا گرم کر کے کھائیں گے یہ کبھی ہماری والدہ نے یہ نہیں کیا کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کے کھانے گرم کر کے دیں یا بھائیوں کے کپڑوں پہ استری کریں یہ ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوا کاش اکثر گھروں میں ایسے ہی ہو یہ نہیں یا میری والدہ بھی کی بھی یہی نیچر ہاں۔ ہوگی جو میری ہے تو انہوں نے کبھی یہ فرق نہیں رکھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں میں محبت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے شیئر کیا ہے ہر چیز کو کھیلوں میں جو کچھ بھی ڈسکشنز ہوتے تھے ہمارے اس میں کام کرنے میں ایون میرے فادر بہت ہی ہمبل سے آدمی تھے بہت زیادہ نیک انسان وہ بھی جب ہم لوگ کوئی خاص چیز پکنے لگتی تھی تو وہ بھی آ کے شریک ہوتے تھے مثلا شب برات کا حلوہ جب پکتا تھا تو ابا آ کے بیٹھا کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ اب یہ اتارنا ہے اور اب یہ رکھنا ہے اور اس طرح تو یوزلی میری امی جو ہیں وہ بہت اپنے گھر میں تو خیر لاڈلی ہوں گی لیکن ابا کے گھر میں آ کے بہت زیادہ لاڈلی رہی ہیں اما کو میں نے کبھی کام کرتے نہیں دیکھا وہ ہمیشہ بڑی پیمپرڈ اماں تھیں جب بہت چھوٹے ہم لوگ تھے تو حالات بھی ہمارے بہت بہتر تھے تو اس وقت تو یہ تھا کہ ہم لوگ کبھی بچے جو تھے وہ خاص خاص اوقات میں اماں کے کمرے میں جاتے تھے ورنہ ہم لوگ اپنے ہی کمروں میں اور اپنی وہ جو نوکرانی تھی اسی کے ساتھ رہتے تھے کھانے کے بھی آداب بہت ہمارے یہاں سخت تھے کہ مطلب اگر کوئی بچہ بدتمیزی سے کھانا کھائے گا تو اٹھ جائے دسترخوان پہ سے یہ ڈسپلن لائف آپ کے والد امی کا تھا کہ وہ ڈسپلن اچھا، والدہ کی والد تو تو بہت ان کے ہاں، ساتھ بڑی دوستی چلتی تھی ہماری تو یہ اس طرح کے گھر سے شاید میں پلی ہوں تو وہی چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں میرے ڈراموں میں جو بار بار اگر فیملی کا ماحول دکھایا جاتا ہے تو شاید اسی وجہ سے کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ فیملی کی روایات کم ہوتی جا رہی ہیں یہ جو رشتوں کا تقدس ہے یہ ختم ہو رہا ہے لوگ ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کرتے بچے یا بھائی بہنوں کا پیار کم ہو رہا ہے لوگ پریکٹیکل ہوتے جا رہے ہیں مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں تو شاید ڈرامے کے ذریعے حالانکہ میں نہیں <laughs> سمجھتی کہ ڈرامے کے ذریعے آپ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہیں لیکن کم از کم کوئی بات ان کے ذہن میں لائی جا سکتی ہے کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں پیسے سے بھی زیادہ اور عہدوں سے زیادہ اور تمام آسائشوں سے زیادہ تو یہ ریفلیکشن ہے جو ڈراموں میں آ رہا ہے کامیڈی جو کس طرح آئی کامیڈی کا یہ ہے کہ میں بائی نیچر بہت شوق تھی بچپن میں ایک طرح سے بلکہ مسئلہ بھی رہی ہوں کیونکہ میں میرے بات بھائی ہیں مجھ سے پہلے جو ہے وہ بہنیں تھیں اور میں چوتھی لڑکی تھی گھر میں اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تو چوتھی لڑکی تھی اپنے گھر کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر والے کافی دکھی ہوتے لیکن ایک تو میرے والد کو لڑکے اور لڑکی کا بالکل وہ نہیں تھا کہ ان کے خیال میں بیٹیاں بہت پیاری چیز ہوتی ہیں اور اس لیے ان کو بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے دوسرے میری نانی کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اگر تین بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوگا تو شاید وہ زیادہ مبارک نہیں ہوتا ہے یہ ان کی اپنی روایت ہوگی بتاتی ہیں تو جب میں پیدا ہوئی چوتھی لڑکی تو ہمارے گھر بڑی خوشیاں منائی گئی اچھا۔ اور آج تک بلکہ میرا مزاق بنتا تھا کہ تمہاری پیدائش پہ جمع دارنیوں نے ناچ کیا تھا <laughs> تو اس طرح کا گھر آنا تھا ہمارا تو شروع میں بھی میں چوتھی لڑکی تھی بڑی پیمپرڈ بھی تھی ابا کی بہت لاڈلی تھی اور میرے بعد بھائی تھے عزیز تم جانتے ہو جی، میرے جی۔ بعد کے وہ تھے نہیں بلکہ میرے بعد جو بھائی پیدا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا تو کافی عرصے تک تو میں ابا کے پاس سوتی تھی اور جو مجھ میں تم نے غور کیا ہوگا کہ تھوڑا سا خوف ہے کہ رات کو اکیلے کمرے ہاں۔ میں سونے کا اور ہاں، ہاں۔ وہ خوف بھی میرا اپنا نظریہ ہے اسی وجہ سے ہے کہ کافی بڑے ہونے تک میں ابا کے پاس سوتی تھی تو رات کو یہ کیا جاتا تھا کہ مجھے اٹھا کے اور پھر کمرے میں پہنچایا جاتا تھا بچوں والے جب کبھی رات کو میری آنکھ کھلتی تھی تو میں چیخے مارتی ہوئی واپس بھاگتی تھی اما ابا کے کمرے کی طرف تو مجھے شاید انسیکیورٹی ہو گئی ہے تھی کہ مجھے رات کو یہ لوگ شفٹ کر دیتے ہیں اچھا تو اس طرح بھی کافی وقت مجھے ملا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا اور ان کے لاڈ پیار کا چھوٹا بچہ تھا اور پھر یہ کہ بائی نیچر بھی میں بہت شوق سے تھی مجھ سے بڑی بہن جو ہیں وہ بہت سیدھی سادی گڑیاں کھیلنے والی کہ ان کا اپنا ڈال ہاؤس تھا اور اس میں گڑیوں وہ مجھے بڑا اسٹوپڈ لگتا تھا اچھا، کہ وہ کیا گڑیوں سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے میں کہتی بھائی تم یہ بولتی تو ہے نہیں تم ان کو کیا باتیں کر رہی ہو تو کبھی ہماری بڑی زبردست جنگ ہوتی تھی جس میں ہمیشہ میں جیتتی تھی کیونکہ میں ویسے بھی موٹی کبھی استعمال زیادہ ہی ہوتا ہوگا ہاں اور وہ جو بڑی بہن میری ہے وہ سیدھی سادی بھی تھی اور دبلی پتلی بھی تھی تو وہ ہار بھی جاتی تھی اس کی گڑیاں اٹھا کے پھینک دی گڑیا وڑیا کھیلنا میں نے کبھی نہیں کھیلی ملکہ تو وہ بیچاری ہمیشہ ہار مان لیتی تھی اچھا، میری عزیز بھائی پیدا ہوئے وہ تو پھر پہلے لڑکے تھے گھر کے عزیز جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے وہ مجھے یاد تو نہیں ہے اتنا ظاہر ہے ہم دونوں میں کوئی چار سال کا فرق ہوگا ساڑھے تین چار سال کا لیکن ظاہر ہے عزیز کا تو بہت زیادہ وہ خوشی منائی تو تھوڑا سا آپ نے کیونکہ بہرحال چھوٹی تو آپ تھی سب تک تو کچھ جیلسی یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے اتنا بچپن کا یاد نہیں ہے کہ مجھ میں جیلسی لیکن بائی نیچر میں میں جیلس نہیں ہوں شاید یہ کہ اپنے آپ کو <laughs> بہت شروع سے امپورٹنٹ سمجھتی اچھا۔ اس کا نتیجہ میں <laughs> تمہیں بتاؤں یہ ہوتا تھا کہ عزیز کی برتھ ڈیز بڑی زوردار منائی جاتی تھی اور ابا چونکہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں سارے انگریزوں کا واسطہ ہوتا تھا تو انگریز اور ہندو آیا کرتے تھے دعوتوں میں تو عزیز سے زیادہ میں آگے آگے رہتی تھی اور ساروں کی میں زیادہ لاڈلی ہو جاتی تھی اور ہر ایک کے پاس جاتی تھی اور ان سے پاس بیٹھتی تھی اور تحفے بھی جو آتے تھے اس میں میرا تحفہ ضرور ہوتا تھا اس لیے مجھے میرے خیال میں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی تو آپ کے اور جو بہن بھائی تھے بہنیں خاص طور پہ وہ ناراض نہیں ہو جاتی تھی اس بات سے کہ آپ ہر چیز میں آگے آگے رہتی ہو سکتا ہے کہ ناراض ہوتی ہوں لیکن مجھے شاید یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ایز اٹ از اب جو ہمارا بہنوں کا وہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں بہت پیار ہے تو ہم ایک دوسرے کے بالکل خلاف نہیں ہوتے ہیں یعنی بڑا ہمارا گتھا ہوا خاندان ہے وہ تو میں نے دیکھا ہے آپ کے اس لیے شاید یہ جیلسی کی ہمارے میں فیلنگ نہیں ہوئی ہوگی یا یہ کہ ایک بات اور بھی ہے جو عجیب بھی ہے مگر ہماری فیملی میں یہ تھا کہ اما ابا کا ایک یونٹ تھا اور بچوں کا پورا الگ یونٹ تھا یعنی اگر آپ جیسے عام فیملیز میں ہوتا ہے کہ بچے گڑبڑ کریں تو مائیں باپ سے شکایت کر دیتی ہیں اور باپ ڈانٹتے ہیں یا باپ ماں سے شکایت کرتے ہیں اور ڈانٹ پڑتی ہے ہمارے اس قسم کا سسٹم نہیں تھا ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم نے بدتمیزی کی تو ابا جو ہے اما ہی کی سائڈ لیں گے ہم لوگوں کی کبھی نہیں لیں گے یا اما جو ہے وہ ابا کی سائڈ لیں گی ہماری سائڈ نہیں لیں گے تو ہم بھائی بہن یوں بھی بڑے اکٹھا ہو گئے تھے سب جم کے لڑتے تھے سروائیول کے لیے یہی بہتر سمجھا ہاں ان دونوں کو ہم نہیں کاٹ سکتے کیونکہ امی اور ابا میں بہت پیار تھا ہمارے اور شاید ہم لوگوں میں جو سیلف سیٹسفیکشن آیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ میں بہت پیار تھا ہارڈلی یعنی میں نے کسی لوگوں میں اتنا پیار دیکھا ہے جو ماں باپ میں تھا ہمارے اسی لیے شاید تم نے دیکھا ہوگا عزیز کا بھی وہی انداز ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہ اتنا ہی پیار سے وہ رکھتا ہے اپنی بیوی کو بچوں کو تو وہ بچوں کو ظاہر ہے جو دیتے ہیں آپ کے گھر کا جو ماحول ہے رہا ہے اور جو ہے اور وہ آپ کی رائٹنگز آپ کے جو سیریلز ہیں ان میں بھی ایک سیٹسفیکشن ایک سکون ایک جو کیا کیا میں اس کے لفظ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی رائٹنگ اس میں ضرور کرتا ہوگا کیونکہ ایک بات شاید تم نے نوٹ کی ہو کہ میرے ڈراموں میں نیگیٹو کریکٹرز نہیں ہوتے کیونکہ میں بہت سوچتی بھی ہوں کہ لوگ برے بھی ہوتے ہیں ظاہر زندگی میں آپ کو واسطہ پڑا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے لیکن یہ میں نے بہت بچپن سے سیکھا ہے یا مجھے سکھایا گیا ہے مجھے یاد نہیں کہ آپ جسٹیفائی کر لیں کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی ریزن ہو تو آپ کو اسے ٹال دینا چاہیے تو اس لیے میں لوگوں کی یا یہ کہ یہ میری قسمت کی خوبی ہے کہ مجھے برے لوگ زندگی میں نہیں ملے ہیں ویسے اس پہ تو میں بھی واؤچ کروں گی کہ آپ کے ساتھ جو میں اتنا رہی ہوں اتنے عرصے تک اور کافی آنا جانا ساتھ میں رہتا ہے انفیکٹ میں آپ جب باہر جاتی ہیں کبھی آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو کمپینین شپ مجھے اندازہ ہے تو میرا خیال ہے آپ اتنی پیمپرڈ آپ کو اتنے اچھے دوست احباب ملے میں آپ جہاں جاتی ہیں تو یہ بہت یہ خوش کہ اس معاملے میں بھی دوستوں کے معاملے میں بھی میں بہت لکی ہوں کہ مجھے شروع سے بچپن سے بہت اچھے دوست ملے اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی شخصیت کو بنا دیتی ہیں تو ان چیزوں نے بنایا ہے ہے یہی چیزیں آپ آپ کے لکھائی میں میں جو بھی کام کرتی ہیں اس آ جاتا <coughs> تو اچھا آپ آج کل تو خیر آپ کی سیریلس تو آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ سنا ہے کہ آپ کسی فلم کے لیے بھی کچھ اسکرپٹ لکھ رہی ہیں ہاں پہلی دفعہ کوشش کر رہی ہوں اصل میں بات یہ ہوئی کہ جاوید شیخ جو انکہی میں تھے ہمارے ساتھ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک اسکرپٹ مجھے لکھ دیجئے کامیڈی کا کیونکہ ریوائیول ہو رہا ہے فلموں کا اچھی فلمیں دوبارہ بننا شروع ہوئی ہیں تو اس نے کہا کہ میں ایک اچھی سی کامیڈی فلم بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کا اسکرپٹ آپ لکھ دیجئے تو اس کا میں نے لکھ دیا ہے اب دیکھو کیا حشر ہوتا ہے اس کا یہ تو مجھے نہیں معلوم میں نے اس کو بڑا دھمکایا ہے کہ دیکھو جاوید یہ کامیڈی جو ہے یہ یہ نہ ہونے پائے ولگر نہ ہونے پائے پھکڑ پر نہ آنے پائے خیر اس نے پرومس بھی کر لیا ہے کہ نہیں اس طرح کا نہیں ہوگا اب وہ جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے فلموں کا تو تھوڑا بہت تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا میں نے یہ سوچ لیا پہلے میں لوگوں سے رائے معلوم کروں گی اگر رائے اچھی ہوگی تو جا کے دیکھوں گی نہیں تو دیکھوں گی نہیں میں اسکیپسٹ بھی بہت ہوں <laughs> اپنی فلم وہ تو ضرور دیکھیے گا جا کے اگر بری چیز ہوگی تو کائے کو دیکھیں بھائی آدمی چین سے رہے کیونکہ جاوید شیخ کو تو اپنی فلم کرنی ہے اور اس میں اسی ساتھ لیکن آپ کی سوشل لائف بھی بہت ہیکٹک ہے آپ کی دعوتیں ہوتی رہتی ہیں پھر آپ اتنا لکھتی لکھاتی تو یہ آپ ٹائم آپ کو کہاں سے پھر اسکول میں آپ ہیڈ مسٹریس بھی ہیں تو یہ کہاں سے آپ ٹائم نکالتی ہیں سب کچھ کرنے کے لیے بس وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتی ہوں بہت ہی انسسٹمیٹک لائف ہے میری یہ نہیں ہوتا میرے لیے کہ لکھنے کا وقت یہ ہے اور اس کا وقت وہ ہے وہ جب بھی جو وقت مل گیا وہ <clears throat> جب سر پہ آ جاتا ہے نا کہ اب شیڈیولڈ ہے اور آپ کو دینا ہی دینا ہے اس نے پھر اس وقت آپ کا دماغ کی مشین چل جاتی ہے اور آپ بیٹھ کے کر لیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے ویسے کرنا یہی چاہیے جو بھی آدمی کام کر رہا ہے وہ ایک سسٹمیٹک لائف بنا لے اور وہ جو کام کا وقت ہے وہ کام کو رکھے لیکن وہ ہو ہی نہیں سکتا ایک تو سو پچاس تو دوست ہیں میرے اب ان کی دعوتیں جیسے اب آپ تفریح نہ کریں تو پھر آپ کام بھی نہیں کر سکتے میرے جیسا بندہ تو نہیں کر سکتا کہ تفریح بھی ہمارے لیے ضروری ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ گھومنے پھرنے کا مجھے بہت شوق ہے تو کہیں بھی دعوت مل سال میں چار جگہ پانچ جگہ تو آپ کا جانا ہوتا تو جانا بھی ضروری ہے آپ نے آپ انڈیا گئی تھیں دو سال پہلے اور آپ نے ایک سیریل کی تھی وہاں پہ انڈیا ہاں. میں لکھی تھی وہاں کے زی ٹی وی کے لیے غالباً نہیں زی ٹی وی کے لیے نہیں دور درشن اچھا تو وہاں پہ تقریباً ہر کوئی آپ کو جانتا تھا کہ آپ پہچان گئے حیرت تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ آپ انڈیا والے بھائی الگ ملک ہے آپ پاکستان میں مشہور ہیں لیکن جو کوئی آتا تھا اتفاق سے ملنے کے لیے وہاں پہ ضرور آپ کی سیریل دیکھی ہوئی تھی تو کیا وہاں پہ یہ ویڈیو سسٹم یا پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ انڈیا میں بہت مقبول ہیں اور میرا انٹروڈکشن جو انڈیا میں ہوا ہے وہ ایکچولی ہوا ہی ڈرامے کے ذریعے ہے جب مجھے راج کپور نے پہلی دفعہ بلایا تھا انڈیا تو انہوں نے انکہی دیکھ کے بلایا تھا مجھے بلکہ انہوں نے ایک اور ڈراما میرا ہوا تھا روشنی لاہور سے وہ دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی رائٹر کا کوئی دوسرا ڈراما دکھاؤ پھر ان لوگوں نے انکہی اس زمانے میں آئی تھی انکہی دکھائی انہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ٹریس کرو میں ان سے ہنا لکھوانا چاہتا ہوں وہ ٹریس کرتے کرتے بھی سال وال لگ گئے پھر ایک دن اتفاق سے میں ٹی وی پہ موجود تھی وہیں پہ ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ انڈیا آ جائیے پہلے تو میں سمجھی مذاق ہو رہا ہے جب میں شاہراہ کے کمرے میں تھی دھوپ کنارے کر رہے تھے ہم لوگ تو ایک فون آیا کسی نے آ کے کہا کہ جی راج کپور کا فون آپ کے لیے آیا ہے تو ہم لوگ بہت ہنسے کیونکہ جو بھی اس زمانے میں ہم لوگ آڈیشن کر رہے تھے تو جو بھی حضرات آ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کسی کو کہہ رہے تھے دلیپ کمار آ گیا ہے کسی کو کہہ رہے تھے سنیل دت آ گیا ہے اسی وقت کسی نے آ کے کہا کہ جی راج کپور کا فون آیا اب سائرہ نے بڑا قہقہ لگایا کہ لو راج کپور تو فون پہ آ گئے تو اس نے کہا نہیں نہیں سچ مچ پی ایم کے کمرے میں جائیے بامبے سے کال ہے پھر میں نے کہا یہ شاید ظہیر خان نے مذاق کیا ہے تو ہم جا کے ہم نے بات کی تو اس نے ان کے نے بات کی کہ میں اشوک بول رہا ہوں میں راج کپور کا ہوں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ راج کپور کیا بات کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اپنا نمبر گھر کا دے دیجئے میں آپ کو آرام سے بات کروں گا میں نے نمبر دے دیا پھر اسی دن رات کو ان کی کال آئی پھر انہوں نے کہا راج کپور صاحب نے کہ میں بڑا آپ سے متاثر ہوں آپ کی زبان سے آپ کے لکھنے سے اور میں چاہتا ہوں کہ ہینا کے ڈائلاگس آپ لکھتے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اجازت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی میں آ پاؤں نہ آ پاؤں اور یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس وقت میں نے ٹال دیا لیکن وہ میرے پیچھے لگے رہے پورے ایک سال کوشش کرتے رہے آخر میں انہوں نے یہ کہا کیسی نہ بی اگر آپ نہ لکھے آئی ڈونٹ مائنڈ لیکن آپ ایک دفعہ آ کے سے مل لیجئے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے بہت شوق ہے اب یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی ظاہر انسان کی تھوڑی بہت ایگو ضرور ہوتی ہے اس کو سیٹسفیکشن تو اس کے لیے میں نے کہا کہ شرمندہ بھی ہوئی میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ہدایت کار ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تو بڑی چھوٹی سی رائٹر ہوں میں ضرور آؤں گی آپ سے ملنے اس کے بعد میں گئی تھی انڈیا اور انڈیا میں نے آپ کو قائل کر لیا نہیں انہوں نے جس طرح قائل کیا آئی ڈونٹ نو یہ ان کی ایکٹنگ تھی یا ان کے صحیح جذبات تھے میں کیوں کہوں کہ وہ ایکٹنگ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ دی بہت پیار سے رکھا انڈیا گھمایا اپنے ایکسپینس پہ پھر انہوں نے لاسٹ ڈے مجھ سے جب کہا تو میں تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی اس لیے نہیں کہ مجھے لکھنا نہیں تھا ظاہر ہے میرے لیے بھی اعزاز کی بات تھی لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ مجھے اجازت دے گی یا نہیں تو اس کے بعد کین یو امیجن کہ وہ انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے ایکچولی آنسو ان کے بہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حسینہ جی اگر آپ میرے لیے لکھ دیں گی تو میں ساری عمر آپ کا احسان مانوں گا اب اس وقت ظاہر ہے میں بھی بڑی جذباتی آدمی ہوں میرے بھی آنسو آ گئے میں نے کہا آپ بات کر رہے ہیں راج کپور صاحب آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں میں کیوں نہیں لکھوں گی میں ضرور لکھ دوں گی اور میں پرمیشن لے لوں گی آپ فکر نہ کریں اس وقت پھر ہمارا یہ ہوا تھا کہ میں لکھ دوں گی ان کے لیے اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم میں ان سے ملی جب انہوں نے مجھے شارجہ میں ہم لوگ کرکٹ کے میچ کے سلسلے میں گئے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور ایکچولی انہوں نے مجھے بلوایا تھا تو وہاں پہ ہم نے تھوڑے سے سین لکھے ٹیپ کر کے دیے تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ سارے وقت وہ ٹیپ لگائے ہوئے وہ تمہارے ڈائلاگ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں انہیں ایک ایک لفظ یاد ہو جاتا تھا یعنی انکہی کے ڈائلگس جو مجھے خود بھی یاد نہیں ہیں انہیں بہت سارے ڈائلگس یاد تھے جو ریپیٹ کرتے تھے تو میں تو خیر ان کی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ بڑے لرنڈ آدمی تھے ان کی گفتگو میں بڑا ڈیپ تھی بہت اچھی گفتگو کرتے تھے فلسفے پہ تاریخ پہ ایون قرآن آیات ترجمے کے ساتھ وہ سناتے تھے تو میں تو انہیں بڑے ہی آدمی کہوں گی لیکن وہ اتفاق سے جب آپ نے شروع کری وہ فلم تو وہ سفر ہاں، نہیں تھی لیکن حسینہ پر کچھ اس کی آپ کے یہ ہنا کی کچھ کانٹروورسی بھی نہیں ہنا کا یہ ہوا کہ وہ پھر راج کپور صاحب بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا بلکہ ان کی بیماری پہ بھی میں کافی یہاں سے فون کرتی رہی پھر ان کے ایک دوست کا فون آیا کہ ہنا میں ان کی اصل میں جان اٹکی ہوئی ہے سات سال کا پروجیکٹ تھا ان کا اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اگر آپ آ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کو کو دیکھ کے ان ان ایک طرح سے ریوائیو ہو جائیں وہ وہ یادیں آئے اور شاید اسٹرینگ آ جائے ان میں خیر وہ اتنی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کسی اس طرح کے آدمی کو جو ختم ہو رہا اس کو فیس کروں اور جا کے اس کے پاس بیٹھوں تو میں جا تو نہیں سکی ان کے پاس پھر وہ ختم ہو گئے پھر ایک سال پھر ٹل گیا پھر اندھیر نے مجھے بلوایا تھا پھر میں نے لکھا لیکن جب وہ فلم بن گئی تقریباً تب یہ بات اٹھانا شروع کر دی کہ پاکستانی رائٹر انڈیا جا کے لکھ رہی ہیں یا پاکستانی آرٹسٹ وہاں کام کر رہی ہے اب مجھے یہ تھوڑا سا خوف آیا کہ ایسا نہ ہو کہ راج کپور تو رہے نہیں ہے رندیر کو میں اتنا نہیں جانتی تھی ہو سکتا ہے کسی جملے کو وہ کسی اور طرح سے کہلوا دیں تو پھر تو میری پوزیشن میرے اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گی کیونکہ وہ فلم بنی ہی تھی باؤنڈریز پہ انڈیا اور پاکستان کے جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر بنی تھی کہ سرحدیں جو ہیں وہ انسانوں کو الگ کر دیتی ہیں پولیٹیکلی اگر اس کا کوئی جھگڑا بن جاتا تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا اس لیے میں نے پھر رندھیر کو خط لکھا کہ رندیر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرا نام مت دیں میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گی لیکن یہ میں نے راج کپور صاحب کے لیے لکھی ہے فلم آپ اسے یوز کر لیں اور صرف میرا نام نہیں دیں تو بہت اچھا ہوگا خیر اس نے مجھے بڑا اچھا خط لکھا کہ آخری وقت میں آپ نام نکال رہی ہیں ہم لوگ بہت ہرٹ ہوئے ہیں لیکن آپ کی جیسے کہ آپ کی وش ہے ہم اس کے اکارڈنگ آپ کا نام نہیں دیں گے پھر بھی نے نالج کیا تھا ہاں مجھے کچھ یاد ہے لیکن یہ مسئلہ اس اس وقت ہوا تھا کے بعد پھر جیسا تم نے بتایا چندہ میری دوست بن گئی ہے ہندو لڑکی ہے اس نے مجھے بلایا اس نے ایک سیریل لکھوائی اور یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے وہاں پر جو پاکستانی مسلمان تھے انہوں نے مجھے یہ خط لکھے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج انڈین نیٹورک پہ ایک پاکستانی رائٹر کی سیریل چل رہی ہے اور ریٹنگ میں وہ نمبر ون ہے تو یہ اچھا۔ بڑا اچھا لگا مجھے کیونکہ ہمارے بھی ٹی وی پہ انڈین رائٹر کی کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے آپ نے وہ سیریل خود دیکھی ابھی میں نے تھوڑے سا حصہ دیکھا ہے پوری نہیں دیکھ سکی ہوں لیکن اس کے کافی حصے دیکھے ہیں اور بہت اچھی بنائی ہے جس چندا نے بہت خوبصورتی سے بنائی ہے وہ آپ خیر میں تھی وہاں پہ جب آپ کے جی. بن رہی تھی ہاں. میں نے دیکھا کتنی ہاں. مشکلیں اور کس قدر وہ پرائیویٹ پروڈکشن اور ہاں. کتنی اس نے محنت کی اور آپ سب کتنا میں دن رات کام کیا اور میں تو سائٹ پہ ہوتی تھی ساتھ میں میں بھی لگی رہتی تھی اسی طرح سے دیکھنے میں تو اب آپ کو کوئی اور وہاں سے آفر آیا چندہ نے ہی مجھے ایک اور آفر دیا تھا لیکن پھر میں نے وہ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ اب حالات اتنے ہمارے ملکوں کے گڑبڑ ہو رہے ہیں کہ ان حالات میں ایک دوسرے ملک ایک تو آنا جانا بڑا مشکل ہے تم نے تو دیکھا تھا کہ جب ہی گئے تھے تو ایک پریشانی مول لی تھی ہم نے اجازت لے کے گئے تھے تو اب میں نے چندا کو یہی کہا کہ دیکھو ان حالات میں لکھنا ایک دوسرے ملک کے لیے کسی کی بھی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے تمہاری ہو سکتی ہے میری ہو سکتی ہے تو کیوں ہم ایسا رسک لیں تو فی الحال آپ کا بھی فی الحال تو ارادہ نہیں لکھ رہی ہوں ابھی تو بس اپنے ہی ملک کے لیے لکھ رہی ہوں ابھی ایک میں ریبیکا کو ٹی وی کے لیے اڈیپٹ کر رہی ہوں اردو میں اس کے بعد میرا ارادہ ہے پرائیڈ اینڈ پریجڈس کا اس کے بعد ایک میری سیریل لکھی ہوئی رکھی ہے حبا خاتون کشمیر کے اوپر کشمیری پوئٹس تھی جس نے جس کی جو فوک پوئٹری بہت زیادہ مشہور ہے یہ تو بہت پرانا آپ کا جو دو سال ہاں، پہلے کا پروجیکٹ دو سال پہلے جی۔ میں نے لکھ دی تھی لیکن کشمیر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے وہ ہے رومینٹک تو اس کو ابھی روکے ہوئے ہیں وہ شاید ہوگی تو ابھی کیوں روکے ہوئے کیونکہ اب تو وہ دو سال ہاں، پہلے والے حالات نہیں ہیں میں نے سنا ہے خواجہ نجم الحسن کریں گے اسے تو اب میں نے سنا ہے کہ شاید وہ جنوری میں اس کی شوٹنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ اس وقت شناز شیخ کا آپ لوگ سوچ رہے تھے آپ ہاں، کسی اور کو لینا پڑے گا ظاہر ہے ہاں، ینگ لڑکی تھی وہ جس کو بھی لینا ہے حبا خاتون زونی جو ہے نہیں لیکن کچھ وہ کہ پوئٹس تھی اور وہ ایج فیکٹر اس کے لیے تھوڑی بڑی بھی نہیں وہ اس کی پوری لائف ہسٹری ہے وہ تیرہ سال کی عمر سے اور جب تک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ففٹیز میں پوری لائف ہسٹری ہے اس کی لیکن وہ ڈرامے کی شکل میں ہے تو اب پچاس سال کی عورت کو تو تیرہ سال کی نہیں دکھا سکتے اب یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی بیس بائیس سال کی لڑکی کو لے کے اس کو پوری لائف دکھانا پڑے گی حسین آپ اتنی مصروف ہیں کہ ابھی جیسے میں نے کہا پہلے کہ آپ اسکول میں بھی آپ ہیڈ مسٹریس ہیں ذمہ داری آپ کی وہاں ہیں پھر آپ سیریلس لکھ رہی ہیں پھر ریڈیو کے لیے بھی پھر اب فلم کے ہاں، کے لیے لیے ریڈیو وہ وہ میں بتانا چاہوں گی ریڈیو کے لیے آج کل میں لکھ رہی ہوں اور وہ بھی نہایت ہی مطلب ان لائک حسینہ ہے وہ میں لکھ رہی ہوں عورتوں ایک میں نے پہلے لکھی تھی پچھلے سال وہ تھا کہ پنجاب میں گاؤں کی عورتیں زراعت کے سلسلے میں کتنا کام کرتی ہیں یا زراعت کے سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں پوری فل انفارمیشن ان کو دی تھی اور ان کے کاموں کا حوالہ دیا تھا سیریل لیکن وہ سیریل کامیڈی میں ٹریٹ کی تھی وہ بہت پسند کی گئی اب ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اب آپ صحت پہ لکھیں کہ اویئرنیس کے لیے کہ گاؤں کی عورتوں کو صحت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے موٹے ایلیمنٹس ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج کیسے کرنا چاہیے یا <clears throat> صفائی کے بارے میں کانشیسنیس ہونا چاہیے تو اب جو میں لکھ رہی ہوں وہ اس کے بارے میں تو وہ حالانکہ ہے وہ بھی کامیڈی میں ٹریٹ تو میں نے کامیڈی میں کیا ہے اسے لیکن وہ انفارمیشن پہلی جو آپ نے لکھی تھی اس کی کامیابی کی وجہ سے انہوں نے ہاں۔ پھر آپ سے کہا ہے ہاں، بار کیونکہ وہ بہت کامیاب ہوئی تھی عورتوں نے پسند کیا تھا اس کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں کہ سینٹر بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ عورتیں گاؤں کی جمع ہو کے وہ سنتی ہیں پھر وہ اپنی رائے بتاتی ہیں پھر سوالات کرتی ہیں تو وہ ایک پورا پروسیجر ہے ان کا عورت فاؤنڈیشن والے ہی کر رہے ہیں تو ان کا اپنا پورا پروسیجر ہے فیڈ بیک لیتی ہیں تو اس کی فیڈ بیک چونکہ بہت اچھی آئی تھی تو اس لیے انہوں نے اب ایک نئی سیریل شروع کی ہے صحت پہ تو آج کل وہ بھی کر رہی ہوں تو بقول تمہارے کئی کام کر رہے ہیں کئی کام کر رہی ہیں یہی مجھے خیال آیا کہ آپ اتنے سارے کام کر رہی ہیں پھر آپ کی اپنی فیملی کا میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت ملنا جلنا دعوتوں کا سلسلہ اور آپ کے بہن بھائی کازمی کہتی ہے نا کہ او ہو تمہاری بڑی مشکل ہے آج چھوٹی اپا کے یہاں جانا ہے تو بڑی اپا کے یہاں <laughs> جانا ہے تو پرسوں بھائی کی سالی پھر آپ کے یہاں دعوتوں کا جو سکول کی ٹیچرز اور ویسے آپ کے دوست احباب ہیں لیکن خوشیت میں تم کو بتاؤں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہے ہوں یا نہیں لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرح کا کام کرتے رہیں گے تو آپ شاید جلدی تھک جاتے ہیں اگر آپ کے کام میں ویریشن ہوگا ویرائٹی ہوتی ہے تو آپ فریش اپ ہوتے جاتے ہیں مثلا یہ کہ اسکول کا کام بڑا تھکا دینے والا ہے پچیس تیس سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے اب تو خیر وہ بہت زیادہ ٹائرنگ ہو جاتا ہے لیکن جب میں یہ سیریل کا کام کرتی ہوں نا تو یہ میرے لیے ریفریشنگ ہوتا ہے ایک کام کیا پھر اس کے بعد آپ کسی اور پروجیکٹ پہ کام کرنے لگے تو وہ بالکل ڈفرینٹ ماحول ہو جاتا ہے اس میں جا کے آپ فریش ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں جو آپ کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے پہلے کام کے لیے تو اس طرح سے ایک سائیکل سا بن گیا ہے تو سارے کام آپ کرتے رہتے ہیں ورنہ اگر ایک ہی کام کرتے رہے نا تو وہ ہاں، انسان آ جاتی ہے ہاں، بالکل ہو جاتی ہے اور پھر بور ہو جاتا ہے آدمی لیکن حسین جب آپ اتنے سارے کام کر رہی ہیں اور آپ کو ٹائم زیادہ نہیں ملتا ہے ظاہر ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کیا کیا کر سکتی ہیں ٹائم کا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں روز رات کو ڈھائی بجے تک لکھتی ہوں اس کی بھی ایک وجہ میں تم کو بتاؤں جب میں گھر جاتی ہوں تو میں تمہیں پتا ہے کہ میری والدہ اب انویلڈ ہو گئی ہیں ریڈن ہیں گر گئی تھی ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو اب وہ اٹھ نہیں سکتی پھر میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں تو ہم میری پوری شام جو ہے جب تک وہ سو نہیں جاتی ہیں پھر میں ان کے ساتھ گزارتی ہوں ٹی وی دیکھتے رہیں یا باتیں کریں یا کھانا کھائیں وٹ ایور جو بھی ہو یا لوگ آتے رہیں تو میں وہ وقت ان کو دیتی ہوں شام کا ضرور بارہ بجے تک پونے بارہ بارہ تک جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں دودھ وغیرہ پلا کے ان کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر میں لکھنے جاتی ہوں تو وہ کبھی میں ڈھائی بجے تک لکھوں تین بجے تک لکھوں پھر وہ میرا اپنا وہ ہوتا ہے پھر صبح جلدی اٹھ کے پھر آپ جاتی ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنے سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہیں یا آگے پیچھے تو آپ کی کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی پہ افیکٹ نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی بھی اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جس طرح کے سیریل انگہی یا تنہائیاں یا دھوپ کنارے یا آہٹ تھی ویسی اب جو آپ نے لکھی ہے اتنی اسٹرانگ نہیں تھی تو ہو سکتا ہے یہ ہو لیکن ایک بات میں تم کو بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی رائٹر ایسا نہیں رہا ہے جس کی ہر چیز اتنی ہی کامیاب ہو جتنی پہلی تھی یا دوسری تھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں لیٹر آن جو لکھتا جاتا ہے وہ اس سے کم ہوتی جاتی ہیں ہمیں لگتی ہیں کم چاہے نہ ہوں کیونکہ آپ ایک طرح سے دیتے ہیں دیکھتے ہیں نا سیریل میں کہ وہ چیز تھی اب آپ اپنے آپ سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے ہیں اللہ آپ نے کہیں لکھ لیا ایک چیز اب بہت کمال کی واہ واہ ہو گئی اس کے بعد چلیے آپ تھیں تھی آپ نے تنہائیاں بھی اتنی کامیاب ہو گئی آپ کی اس کے بعد تھرڈ ون دھوپ کنارے بھی اتنی کامیاب ہو گئی اس کے بعد ایک دو اتنی کامیاب نہیں ہوئی پھر اس کے بعد آہٹ میری اتنی کامیاب ہو گئی لیکن اگر آپ آؤٹ آف ٹوینٹی سیریلس جو ابھی تک میرے خیال میں پاکستان میں کسی کی اتنی سیریلس نہیں ہیں اس میں سے آپ سب کامیاب نہیں ہو سکتے امپاسبل سوچنا ہی نہیں چاہیے مطلب میں تو اس بارے میں دکھی ہوتی نہیں ہوں کہ اگر ایک آدھ کمزور گئی تو کوئی بات نہیں یہ تو انسان پرفیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا اور ویسے میرا خیال ہے کامیڈی بھی ذرا تھوڑی مشکل ہوتی ہے کامیڈی کا یہ ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو پھر ریپیٹ کرنے لگتے ہیں ظاہر ذہن تو ایک ہی ہے آپ کا کتنا آپ کہاں سے لائیں گے اتنی کامیڈی تو ملک میں نہیں رہی ہے آپ کے سینس آف ہیومر لوگوں میں نہیں رہا ہے کہاں تک لائیں گے اچھا جب یہ کچھ ایسی پرابلم بھی تو نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں یہ ٹی وی پہ کہ آپ لوگ آرٹسٹ بھی صحیح نہیں ملتے ہیں یا ایک تو یہ بھی ہے یہ بھی صحیح کہہ رہی ہو تم کہ ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں آرٹسٹ بھی نہیں ملتے ٹی وی کا ڈرامہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کی اکیلی کی کوشش نہیں ہو سکتی اگر آپ کو آرٹسٹ نہ ملے یا پروڈیوسر اچھا نہ ملا تو آپ تو کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ آپ نہ لڑکیاں ملتی ہیں اچھی نہ لڑکے ملتے ہیں اسپیشلی جس طرح کے کیریکٹرائزیشن میں کرتی ہوں شوق لڑکیاں یا ببلی سی یا اسپارکلنگ سی سنجیدہ ڈراموں کے لیے تو شاید مل جائیں لیکن اس طرح کی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں پھر ان کو گروم کرنا ان کو لانا تو یہ بھی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح لڑکی مل جائے جو لکیلی کئی دفعہ مجھے مل گئی ایک آدھ دفعہ نہیں بھی ملتی ہے اب یہ جو آپ اڈیپٹیشن uh, آپ کا ہوگا um, uh, ہاں۔ تو یہ اس پہ کب سے آپ uh, یہ تو تقریباً بس اب اکٹوبر سے اس کا شروع ہو جائے اکٹوبر سے ریکارڈنگ شروع ہے اور اس کے ابھی آپ نے کاسٹ کے بارے میں سوچا کاسٹ کے بارے میں ہاں تھوڑا سا سوچا تو ہے لیکن یہ سیریس ہے اس لیے اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو تھوڑی سی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو کامیڈی uh, لکھتی آئی ہیں سچویشنز ایسی تو جب آپ اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بڑا آسان لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے بہت آسان لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنے ذہن سے انسان کا سچویشنز بنانا اور پورے ڈائلاگز بنانا اور ایک بک میں سچویشن دی ہوئی ہیں صرف کچھ اپنے طور پہ ڈالنا پڑتی ہیں اپنے ماحول میں اس کو لانے کے لیے ادروائز تو بنا بنایا کھیل ہوتا ہے تو بہت آسان لگتا ہے اچھا یہ تو خیر آپ کی اڈیپٹیشن ہوگی سیریس ہوگی لیکن آئندہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی جب آپ سیریل لکھیں گی تو کامیڈی سے ہٹ کے ہو آپ کی ایک آہٹ تھی مجھے یاد ہے جس میں وہ وہ خاصی سیریس تھا وہ ٹاپک ایسا تھا فیملی پلاننگ پہ تھا تو شاید اس وجہ سے آپ کو سیریس ہونا پڑا لیکن ادروائز آپ خود پسند کریں گی کہ کوئی ایسی سیریل لکھیں جس میں اس کا جو ٹاپک سنجیدگی کا پہلو ہاں۔ ہو میں بلکہ میرے خیال میں سوشل پرابلم نہیں میرے ساتھ ایک خورشید مشکل یہ بھی ہوئی ہے کہ چونکہ میں نے شروع سے کامیڈی لکھ دی ہے اور وہ کامیاب بھی رہی ہے اس لیے اب ٹی وی کے جو لوگ ہیں وہ جب بھی مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ سیریس رہنے دیں آپ کامیڈی لکھیں گے کیونکہ ہمارے یہاں لکھنے والے کم ہیں اس لیے ایک طرح کہتے ہیں بن جاتا ہے پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے پھر تو آپ کو کرنا ہی وہی پڑتا ہے کہ بھائی انٹرٹیننگ کرنا ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ کم ہو رہا ہے ٹی وی پہ کامیڈی لکھنے والے کم ہیں تو اگر آپ ہیں تو آپ کیوں اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہیں اسی میں رکھیے اب اس کے لیے لوگوں کا ڈھونڈنا نئے سرے سے وہ بڑا طول عمل ہے تو آپ محسوس کرتی ہیں کہ you run out of ideas مطلب جیسے کامیڈی کے لیے ایک جو آپ جاتا ہے کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے بالکل لکھ چکی ہیں اتنا لکھ چکے ہیں کہ ہر طرح کے ہاں۔ کیریکٹر آپ نے آزما لیا ہے اب ڈفرینٹ کیریکٹرز بھی لانا ڈفرینٹ اسٹوری بھی لانا اور ڈفرینٹ جملے بھی استعمال کرنا وہ کہاں سے لائے گا انسان اچھا پھر ویورشپ بھی تو چینج ہو گئی ہے اب سیٹلائٹ آ گئی ہے آئی تھنک جو ویورس ہیں بہت ڈیمانڈنگ بھی ہو گئے ہیں بہت ڈیمانڈنگ ہو گئے اور پھر یہ کہ ویورس کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے آپ کا اگر ایک منٹ میں اگر آپ نے ان کو گرپ میں نہیں لیا ہے تو وہ چینل بدل دیں گے پھر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اس لیے آپ کو اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے آپ کا پلے کہ وہ ایک منٹ میں ہو جائے تو اس لیے بڑا محتاط رہ کے آج کل کے لکھنے والے کی تو بڑی مشکل ہے مطلب یا تو آدمی ناول لکھے افسانے لکھے چین سے رہے ٹی وی کے لیے لکھنا آج کل بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کو کی نگاہ کو قائم رکھنے کے لیے اتنا زیادہ احتیاط سے لکھنا چاہیے کہ فوری طور پر وہ آپ ان کو پکڑ نہیں تو نکل جائیں گے وہ تو چینل بدل دیں گے کیونکہ ابھی آپ کی پچھلی جو دو سیریلز تھی پل دو پل ایک تو پل دو پل اور اس سے پہلے جو این ٹی ایم میں نہیں نہیں وہ تو کسی اور کی نہیں سوری ہاں نہیں پل دو پل کا اس سے پہلے تو ہاں کتک تھی کتک تھی جی ہاں تو سیریس تھی خیر وہ وہ ہاں۔ خاصی وہ ڈیفرنٹ ہاں۔ تھی تو اس میں ابھی جو فیڈ بیک آیا تو وہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنس ہائی تھے ہاں۔ کچھ وہ اسٹینڈرڈ یہی کہ اب آپ کی جیسے ان کہیں جیسا پلے سیریل چل چکا ہے اور تنہائیاں تو وہ پھر اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پھر اب تو یہ مشکل ہو گئی ہے کہ آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہو رہا ہے تو آپ کہاں تک جائیں گے کوئی لمٹ ہوتی ہے نا وہ تو لمٹ لیس ہو گیا کہ اب آپ ان کہیں سے بہتر لکھیں اس سے بہتر لکھا تو اس سے بہتر لکھیں اب لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بڑھتے جاتے ہیں پھر وہ انسان کوپ اپ نہیں کر سکتا آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کبھی کر لیں گے تو کر لیں گے لیکن یہ کہ ہر بار نہیں کر سکتے اور اتنی جلدی جلدی نہیں کر سکتے تو اچھا اور اس میں بڑی مشکل بھی یہ ہے کہ اگر آپ سیریس لکھیں گے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں آپ نے سیریس کیوں لکھا آپ تو اسی طرح لکھتی ہیں جیسا لکھتی ہیں اگر آپ اس طرح کا لکھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح کی چیز ہو گئی اس لیے اب آدمی پھنس گیا ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے میں اپنے جال میں ہاں۔ خود ہی پھنس گئی ہوں تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ میں سوچ رہی ہوں شرافت اسی میں ہے کہ یہ سب چھوڑ کے ناول کی طرف آ جاؤں ہاں آپ اپنی لکھنے کی <laughs> طرف ناول لکھوں مطلب اس کیا کب آپ کا بس اب میں بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں کہ یہ ابھی تو یہ ذرا ہماری دوست ایم ڈی ہیں وہ پکڑے ہوئے گردن سے یہ جلدی جلدی لکھ لوں پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ میڈیا چھوڑ کے اور ناول کی طرف آؤں گی چلیے پھر انشاءاللہ ایک دو سال میں ایٹ لیسٹ ناول پڑھنے کو